Assalamu alaikum. This is lecture 21 of Introduction to Psychology. As we said in the last lecture, we'll be talking about different forms and different approaches to learning. But before we start talking about a new approach towards learning, let's see what we discussed in the last lecture about classical conditioning. In the last lecture, we talked about learning and its definition, the classical conditioning model of learning, the contributions of Pavlov and Watson, stages and extensions of classical conditioning, and applications of classical conditioning in everyday life. As we said, today we'll be talking about another type of learning, or we can say another approach towards learning, that is operant conditioning. If you remember, in the very first initial lectures when we were discussing different approaches of psychology or different models in psychology, we talked about the behaviorist model, in which we said that there are at least three main approaches towards explaining and understanding learning, that is, classical conditioning, operant conditioning, and cognitive approaches to learning. We discussed classical conditioning in the last lecture, and today We'll begin our discussion about operant conditioning. As we said, operant conditioning is the type of learning in which a voluntary response becomes stronger or weaker depending on its positive or negative consequences. The organism plays an active role and operates on environment to produce the desired outcome. Operant conditioning ایسی کنڈیشننگ ہے یا لرننگ کا ایک ایسا تصور ہے جس کے مطابق کوئی بھی آرگنیزم اپنے رسپانسز کو جو کہ والنٹری رسپانسز ہے مضبوط بنا سکتا ہے یا اس کے رسپانسز کمزور ہو سکتے ہیں یا ویک ہو سکتے ہیں اور اس بات کا انحصار اس بات پہ ہے کہ اس کے رسپانس کے کانسیکوینس کیا تھے یعنی پہلے آرگنیزم کوئی ایکشن دکھاتا ہے کوئی رسپانس دیتا ہے اس کے جواب میں اس کو کیا چیز ملتی ہے کیا اسٹیمولس اس کو ملتا ہے یہ ڈٹرمن کرے گا کہ وہ ریسپانس دوبارہ سامنے آئے گا یا نہیں آئے گا لیکن آپ کنڈیشننگ کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جب ہسٹری ڈسکس کی تھی سائیکولوجی کی خاص طور پہ بہیورس ماڈل کی تو ہم نے ایک سائیکولوجسٹ کا نام لیا تھا تھون اور ان کے لا آف افیکٹ کا ذکر کیا تھا لا آف افیکٹ کا تصور کسی حد تک آپرینٹ کنڈیشننگ کے مین کانسپٹ سے ملتا جلتا ہے اور کسی حد تک اس نے اس کو ایک بیس بھی پرووائڈ کی Thorndike law of effect any response leading to an outcome that is satisfying for the organism is likely to be response leading to an outcome that is not satisfying is not likely to be repeated یعنی جس ریسپونس کا آؤٹ کم یا نتیجہ سیٹسفائنگ ہوگا تسکین آور ہوگا تسلی بخش ہوگا اس کو آرگنیزم دہرائے گا اور اگر کسی رسپانس کا نتیجہ یا اس کا افیکٹ سیٹسفیکٹری نہیں ہے یا پسندیدہ نہیں ہے یا تسلی بخش نہیں ہے تو آرگنیزم دوبارہ اس کو نہیں دہرائے گا association by contiguity is another concept in this theory the organism forms and association or connection between the response and its consequence for it to be effective response and the outcome have to be closely linked both in time and space یعنی اگر کسی رسپونس کے نتیجے کو یا اس کے رد عمل کو یا اس کے افیکٹ کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ مضبوط ہو اور یہ رشتہ قائم رہے ہر دفعہ جب وہ عمل ہو اور اس کے نتیجے میں وہی چیز سامنے آئے تو یہ رشتہ ایک مضبوط رشتہ بن جائے گا اور it has to be there in time and space یعنی اس کا نتیجہ اسی جگہ پر اسی وقت اگر ملے گا تو ہی آرگینزم یہ فیصلہ کر سکے گا کہ یہ نتیجہ سیٹسفیکٹری ہے یا نہیں the theory drew attention towards the significance of reward and punishment in learning new behaviour some criticism against Thorndike approach it was not clear about what exactly satisfying meant یعنی ہم کس چیز کو سیٹسفائنگ افیکٹ کہیں گے کسی شخص کے لیے کوئی چیز سیٹسفائنگ ہو سکتی ہے اور کسی چیز شخص کے لیے کوئی اور چیز لیکن ان چیزوں کو آگے آنے والے نے خاصی حد تک کنٹرول کر لیا اور اس کریٹسم کا ان کو سامنا نہیں کرنا پڑا before we go on with the operant conditioning model of Skinner let's think about few points ask yourself these کو Have you ever thought, why do teachers give silver and gold stars on children's workbooks? Why do horses gallop faster when the riders whip them? Why do parents allow children to watch cartoons when they finish their homework in time? Why do we find surprise gifts in the packs of detergents? And why do employees who earn profit to the organization get a bonus at the end of the year? Why do children show tempers just even when they know the مدرسنڈ کنڈیشن ان ساری چیزوں میں ان ساری سچویشن میں جن کی ہم نے بات کی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس انسان کی ہم بات کر رہے ہیں یا جس بچے کی بات کر رہے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایسا عمل کر رہا ہے جس کے نتیجے میں اس کو کسی اور چیز کی خواہش ہے بچوں کو اسٹار اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ انکریج ہو ان کو لگے کہ اور بچوں کو اسٹار نہیں ملا مجھے ملا ہے اور میں باقیوں سے بہتر ہوں تاکہ وہ اور محنت کرے تاکہ اس کو فیوچر میں اور زیادہ ملے اور باقی بچوں میں وہ بہتر بچہ سمجھا جائے یا ایک ایسا بچہ جس کے گھر میں مہمان آئے ہیں اور وہ مسلسل رو رہا ہے چیزیں خراب کر رہا ہے چیخ رہا ہے چلا رہا ہے اور ماں ہے تو اس کو سارا ٹائم مہمانوں کو دینا ہے مگر بچہ اس ساری سچویشن کو ڈسٹرب کرنے پر تلا ہوا ہے بچے کو معلوم ہے کہ جب ماں بہت زیادہ غصے میں آئے گی تو شاید اس کو بہت زیادہ ڈانٹ پٹے اور شاید اس کی پٹائی بھی ہو جائے اس کے باوجود وہ یہی بہیویئر اپنا ظاہر کرتا رہتا ہے اس کے نتیجے میں اس کو کیا مل رہا ہے ڈانٹ مگر شاید یہ ہمارا خیال ہے بچے خیال میں ڈانٹ اتنی امپورٹینٹ نہیں ہے دراصل the child is seeking for attention from the mother نہیں کرو بھی مل گیا جو چاہتا تھا یعنی ماں کی اٹینشن اس نے سب کو چھوڑ دیا اور ان کو چھوڑ کر وہ بچے کے پاس آ گئی لیکن ان چیزوں کی بات ہم تھوڑی دیر بعد زیادہ تفصیل سے کریں گے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ماڈل میں ہم اور کیا کچھ دیکھتے ہیں Skinner's operant conditioning B F Skinner an American psychologist and the founder of operant conditioning his theory is somewhat similar to Thorndike but it was actually Watson ہم واٹس ٹیپیکل پروسیجرڈیشنگ experiment was Skinner's box, is used. Laboratory animals learn to press a lever so the food is delivered to them داوٹرڈیڈ or response will be repeated or not یعنی ٹپکل اسکنیرین ایکسپیریمنٹس میں جو کہ اور سب سائیکولوجسٹ بھی استعمال کرتے ہیں اور ہر سائیکولوجی ڈپارٹمنٹ میں اس طرح کے ایکسپیریمنٹس خاص طور پہ پیجنس کے ساتھ یا چوہوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں بنیادی آئیڈیا یہ ہے کہ جانور کو کوئی ایک ٹاسک کرنے کو راستہ دکھایا جائے اس کو وہ ٹاسک سکھا دی جائے اور اس ٹاسک کو پرفارم کرنے کے نتیجے میں اس کو خوراک مثلا اناج کے دانے مل جائیں گے جو جانور صحیح طرح سے اپنی ٹاسک کرے گا اس کو خوراک یا فوڈ یا اناج مل جائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کو نہیں ملے گا تو کچھ عرصے کے بعد اناج یا فوڈ کی خواہش اور اس کی ضرورت کے لیے وہ جانور یہ چیز جلدی سیکھنا شروع کر دیتا ہے جو کہ سکھانا اس کو مقصود تھی اور اس کی ناکامیوں کو ڈسکریج کرنے کے لیے جب وہ کوئی ناکام عمل کرتے ہیں تو ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا بنیادی آئیڈیا تو یہی ہوا کہ اس کی کامیابیوں کو ریوارڈ کیا جائے اور ناکامیوں کو پنش کیا جائے we have been talking about consequence of behaviour or outcomes of behaviour according to the داپرڈیشنگ model there can be various consequence or outcomes of any behaviour or action displayed by the organism if there is a behaviour exhibit by the organism it may positive consequence or negative consequence or no consequence یعنی کسی آرگنیزم کو خواہ وہ بچہ ہو جانور ہو یا بڑا ہو اس کے کسی بہیویئر کے نتیجے میں کوئی ریوارڈ یا اچھی چیز مل سکتی ہے کوئی پنشمنٹ یا بری چیز مل سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے کچھ نہ ملے اور ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ بہت سے بہیویئر سکھانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ بچے کے ایکشن کے نتیجے میں کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا جائے مثلاً جیسے ہم اس بچے کی بات کر رہے تھے جو ماں کو مسلسل اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے بدتمیزی کا مظاہرہ کر رہا تھا یا رو رہا تھا اس طرح کی سچویشن میں اگر اس کو صرف اگنور کر دیا جائے نہ اس کو سزا دی جائے نہ اس کو ریوارڈ کا احساس دلایا جائے تو شاید اس کا یہ غلط بہیویئر ختم ہو جائے اور وہ باقی بچوں کی طرح سے آرام سے اور سکون سے بیٹھ سکے consequence of behaviour and reinforcement Reinforcement, increasing the probability that preceding behavior will be repeated through a stimulus. Also, some consequence may deter the reoccurrence of behavior. Reinforcement can be in the form of positive reinforcement, negative reinforcement, and other consequences may be punishment and no reinforcement. یعنی جب ہم کسی بھی آرگنیزم کے بہیویئر کی ایکشن کی بات کر رہے ہیں اور اس کے کانسیکوینس کی بات کر رہے ہیں تو ہم ٹیکنیکلی ان کانسیکوینس کو ری انفورسمنٹ اور کچھ اور چیزوں کا نام دیتے ہیں ری انفورسمنٹ پوزیٹو بھی ہو سکتی ہے نیگیٹو بھی اس کے علاوہ کسی بھی بہیویئر کے نتیجے میں پنشمنٹ بھی ہو سکتی ہے جو کہ اس بہیویئر کو دوبارہ ضائع ہونے سے روکے گی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی نتیجہ اس بہیویئر کا سامنے دکھائی نہ دے یعنی no reinforcement no punishment reinforcer material یا نان مٹیریل ریفورسر یعنی جو چیز رینفورسر سے مراد وہ چیز ہے جو کسی بہیویئر کو انکریج کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے آپ بچے کو کوئی ریوارڈ دیتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو کے دوبارہ وہی بہیویئر دہرائے ایک بچہ اگر پہلا لفظ بولنا سیکھتا ہے اور ماں باپ خوش ہو کر اس پہ تالیاں بجاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں دوبارہ بولو تو بچے کے لیے یہ ایک ری انفورسمنٹ ہے but this is a non material reinforcement this is something psychological and emotional کسی شخص کا آپ کی طرف اچھی طرح سے دیکھنا یا مسکرا کر بات کرنا بھی ایک پازیٹو ری انفورسمنٹ ہے اسی طرح سے مٹیریل ری انفورسمنٹ بھی ہو سکتی ہیں جیسے کہ ہم نے کہا بچوں کو اسکول میں اسٹار دیے جاتے ہیں ان کے کام پر انعام میں ٹرافی دی جا سکتی ہے کوئی پینسل دی جا سکتی ہے یہ سب مٹیریل ری انفورسز کی مثالیں ہیں positive reinforcer or reward the response will be repeated in future. Negative reinforcer, a stimulus whose removal reinforces and leads to a higher likelihood that the response bringing about this removal will be repeated. In simpler terms, it means repeating a behavior in order to get rid of a negative stimulus. So if there is a response and it is followed by a negative reinforcement, then the response will be repeated. یہاں پر ایک چیز آپ کے لیے واضح ہونی چاہیے بہت سے اکثر اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ سے مراد شاید پنشمنٹ یا سزا ہے ایسا بالکل نہیں ہے سزا یا پنشمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ آرگنیزم اس بہیویئر کو دوبارہ نہ دہرائے نیگیٹو ری انفورسمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ بہیویئر دوبارہ دہرایا جائے نیگیٹو ری انفورسمنٹ آسان لفظوں میں وہ ری انفورسمنٹ ہے جس میں کسی نیگیٹو اسٹیملس کو ہٹانے کے لیے اس سے چھٹکارا حاصل پانے کے لیے کوئی ایک عمل کیا جاتا ہے اور جب وہ عمل کیا جاتا ہے تو آپ اس نیگیٹو چیز سے بچ جاتے ہیں اس لیے اس کو ہم نیگیٹو ری انفورسمنٹ کہتے ہیں مثال کے طور پر کسی شخص کو یہ خطرہ ہے کہ اس کو ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے اس سے بچنے کے لیے وہ ٹائیفائڈ کی ویکسین کا انجیکشن لگوا لیتا ہے انجیکشن اب بذات خود ایک تکلیف دہ چیز ہے لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو اس لیے کیا جا رہا ہے کہ مستقبل میں ٹائیفائڈ جیسے خطرناک مرض سے بچا جا سکے ایک دوسری مثال جو کہ آپ اسٹوڈینٹس کے لیے بہت ریلیونٹ ہے دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا اسٹوڈینٹ ہو جس کو امتحان دینا اور ٹیسٹ دینا بہت پسند اور اس کو بہت شوق ہو کہ میں امتحان دینا چاہتا ہوں لیکن ہر طالب علم اپنی پڑھائی کے لیے امتحان دیتا ہے اور اس کے لیے تیاری کرتا ہے جس کے لیے ان کو تھکاوٹ کا بھی شکار ہونا پڑتا ہے ان کو اسٹریس اور ٹینشن کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے ان کے لیے کیونکہ اس کی وجہ سے ان کی اور بہت سی دلچسپ مصروفیات جو ہیں بہت عرصے تک کے لیے بند ہو جاتی ہیں یا ختم ہو جاتی ہیں یہ بھی ایک طرح کی نیگیٹو ری انفورسمنٹ ہے یعنی آپ امتحان کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ امتحان میں ناکام ہونے سے بچ سکے آپ ایسا اس لیے نہیں کرے کہ امتحان دینے سے آپ کو بہت مزہ آ رہا ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن آپ ایک اور نیگیٹو چیز سے بچنے کے لیے ایک نسبتاً کم نیگیٹو یا مشکل عمل میں اپنے آپ کو مصروف کر لیتے ہیں punishment an unpleasant or painful stimulus whose introduction following decreases likelihood that the behavior will occur again. If a response is followed by punishment, then the response will not be repeated. سزا یا پنشمنٹ کے نام سے ہم سب واقف ہیں اور اکثر لوگوں کو اس کا تجربہ اپنی زندگی میں مختلف اسٹیجز پر ہوتا ہے سزا کا مقصد یہی ہے کہ جس بہیویئر کو ناپسندیدہ سمجھا جا رہا ہے اس پر پنش کیا جائے تاکہ مستقبل میں وہ بہیویئر یا وہ عمل دوبارہ سامنے نہ آئے no reinforcement this also deters or stops the response will not be repeated again وہی بچے والی مثال اگر کوئی بچہ ماں باپ سے کوئی چیز لینے کے لیے یا اپنے بہن بھائیوں سے کوئی چیز لینے کے لیے بہت زیادہ روتا ہے چیزوں کو توڑتا پھوڑتا ہے اور ضد کرتا ہے اس طرح کے بچے کے لیے نو ری انفورسمنٹ بہترین اسٹریٹجی ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بچے اس طرح کا رویہ دکھاتے ہیں تو اس کو چپ کروانے کے لیے اس کے شور سے بچنے کے لیے اس کو وہ چیز دے دی جاتی ہے جو وہ مانگ رہا ہے دراصل ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسے بچے کو اگنور کرنا چاہیے نہ ہی اس کو ڈانٹیے نہ ہی اس کو پیار کروا کے اور چپ کروانے کی کوشش کیجیے تھوڑی دیر کے لیے اگنور کیجیے اور بچے کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا اپنی خواہش پوری کرنے کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اس کے لیے شاید مجھے کچھ اور کرنا چاہیے یہاں پر ایک سوال شاید آپ کے ذہن میں آئے کہ کیا ری انفورسمنٹ یا کسی بھی بہیویئر کے کانسیکوینس بہت آسانی سے سامنے آ جاتے ہیں کیا کسی شخص کسی بچے یا کسی جانور کو ری انفورس کرنا ایک سمپل عمل ہے شاید ایسا نہیں ہے گو کہ یہ مشکل عمل بھی نہیں ہے لیکن محض یہ ایک ریوارڈ یا پنشمنٹ یا negative reinforcement or positive reinforcement or no ری انفورسمنٹ محض اتنی سی بات نہیں ہے سائنٹسٹ نے سائیکولوجسٹ نے ریسرچر نے اس پہ بہت سا کام کیا اور انہوں نے دیکھا کہ ری انفورسمنٹ کے مختلف طریقے مختلف طرح کا اثر رکھتے ہیں کچھ طریقے بہت افیکٹو ہیں کچھ نسبتاً کم افیکٹو کچھ طریقے کچھ سبجیکٹس کے لیے بہت اچھے ثابت ہوتے ہیں اور کچھ طریقے کسی اور طرح کے سبجیکٹس کے لیے جس کے لیے انہوں نے اسکیڈ آف ری انفورسمنٹ بنا رکھے ہیں schedules of reinforcement the procedure involving specific frequency and timing of reinforcing behaviour schedule of reinforcement include continuous schedules and partial schedule schedule means reinforcing the behaviour every time it is repeated partial schedule behaviour is reinforce but not every time یعنی کنٹینیوسکیڈل ایسا اسکیڈ ہے جس میں ہر دفعہ جب کوئی آرگنیزم وہ بہیویئر ظاہر کرے گا وہ عمل دکھائے گا جس کے لیے اس کو ری انفورس کیا جا رہا تھا تو ہر بار اس کو ری انفورسمنٹ ملے گی لیکن اس طرح کی ری انفورسمنٹ بہت ہی صورتوں میں بہت کامیاب اور بہت بہترین طریقہ ثابت نہیں ہوتی کیونکہ اور بہت سے طریقے ہیں جو اس سے اچھے دے سکتے ہیں مثلاً ایک ایسے بچے کے بارے میں سوچیے جو میں سیکھ رہا ہے یا گنتی سیکھ رہا ہے جب اس نے پہلی دفعہ ون ٹو تھری سیکھا تو آپ نے اس کو بہت شاباش دی اس کے بعد اس نے one two three four five سیکھا آپ نے اس کو شاباش دی پھر اس نے دس تک گنتی سیکھ لی آپ نے اس کو شاباش دی آپ نے اس کو پیار کیا آپ نے اس کو شاید ایک ٹرافی لے کے دے دی یا آپ اس کو ایک سلور اسٹار دے رہے ہیں اسکول میں لیکن کیا ہم جب تک وہ سو تک گنتی یاد کرے گا کیا ہم اس کو ہر ڈیجٹ سیکھنے کے اوپر کرتے جائیں گے شاید ایسا کرنا کوئی بہت اچھی صورت نہیں ہوگی اس کے بجائے ہم کوئی اور طریقے بھی اختیار کر سکتے ہیں اور اس طریقوں میں پارشل ری انفورسمنٹ کا طریقہ شامل ہے یعنی کبھی ری انفورسمنٹ دی جاتی ہے کچھ صورتوں میں دی جاتی ہے کچھ دفعہ نہیں بھی دی جاتی partial of reinforcement include four types of ratio variable ratio variable ratio variable interval partial partial of reinforcement considering the frequency or number of response fix ratio and variable ratio اس سے مراد ہے کہ فکس ریشو اور ویریبل ریشو ایسے اسکیڈ ہیں جس میں رسپانس کی فریکوینسی یا کوئی رسپانس کتنی دفعہ دہرایا گیا ہے اس چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور اس کے مطابق بچے کو یا کسی بھی آرگنیزم کو ریوارڈ کیا جاتا ہے یا پنش کیا جاتا ہے یا جو بھی ری انفورسمنٹ ہم نے طے کر رکھی ہے وہ دی جاتی ہے partial schedule of reinforcement considering the frequency or number of response including fix ratio and variable ratio fix ratio schedule the organism is reinforced after a specific number of responses is made. For example, getting salary after 7 days, variable ratio schedule, the organism is reinforced after a varying number of responses is made. That is, there is not a fixed number of responses. For example, surprise bonus. Partial schedules of reinforcement considering the period or amount of time. There can be fixed interval or variable interval. Fixed interval schedule, the organism is reinforced after prefixed time intervals. For example, giving students a candy every 2 days. Variable interval schedule, the organism is reinforced after around an average time interval instead of fixed ones. For example, at giving two candies after six days and one after two days remember immediate and appropriate reinforcement is essential for learning so چار طرح کے ری انفورسمنٹ اسکیڈ استعمال کیے جا سکتے ہیں اور کئے جاتے ہیں کچھ میں ریسپونس کی تعداد کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور کچھ میں اس وقت کو یا اس ڈوریشن کو اور پیریڈ کو جس کے دوران اس کو ری انفورس کیا جائے گا پہلی صورت میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم طے شدہ نمبر آف ریسپونس کے بعد ری انفورسمنٹ دیں کوئی بچہ اگر چار دفعہ ایک ریس میں جیتتا ہے تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کو بیسٹ ایتھلیٹ کی شیل دیں گے اگر وہ چار دفعہ جیتے ویریبل ریشو یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی ہم ایک چیز کچھ کچھ ریسپونس کے بعد دے دیتے ہیں اور کبھی وہ ریوارڈ جو ہے زیادہ ریسپونس کے بعد ملتا ہے کبھی کم کے بعد ملتا ہے فکس ریشو اسکیڈ میں ایک مسئلہ اکثر سامنے آتا ہے جب مثال کے طور پہ کسی بچے کو معلوم ہو کہ اس کو ہر چار دفعہ اچھا پرفارم کرنے کے بعد ریوارڈ کیا جائے گا تو شاید وہ چار دفعہ اچھا پرفارم کرنے کے بعد اچھی پرفارمنس نہ دکھائے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈینٹس کو کہتے ہیں کہ آپ اس پوری ٹرم کے دوران نو کریں کریں گے گے یا no test and we'll be taking the best three causes اب انہوں نے نو کوئز دینے تھے اور جب ان کے تین اچھے ہو گئے تو باقی چھ بعض اوقات وہ دیتے نہیں ہیں اور بعض اوقات ان میں اچھی طرح سے پرفارم نہیں کرتے اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ویریبل ریشو استعمال کیا جا سکتا ہے کہ کبھی ری انفورسمنٹ کچھ سرٹن نمبر آف ریسپونس کے بعد دی جائے مثلاً دو ہفتے کے بعد ایک ٹیسٹ دے دیا جائے کبھی ایک ہفتے کے بعد ٹیسٹ دے دیا جائے اور کبھی تین ہفتے کے بعد اس طرح کی صورت میں پرفارمنس کے نیچے جانے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے انٹربل میں ویریبل ہوں یا فکس ہوں اس کے نسبت زیادہ اچھے ریزلٹس مل جاتے ہیں لیکن اس میں بھی وہی بات ہے اگر فکس انٹرول ہوگا تو وہی بات ہوگی کہ بچے جانتے ہوں گے کہ ہر چھ پیریڈ کے بعد پرنسپل ہمیں آ کر دیکھے گا تو شاید وہ پہلے پانچ پیریڈ کسی اور طرح سے گزارے اور چھٹے پیریڈ میں مختلف طرح سے بہیو کریں جبکہ ویریبل انٹرول اسکیڈول میں ایسا نہیں ہو سکتا انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ ان کو ری انفورسمنٹ کب ملے گی ان کو ریوارڈ کب کیا جائے گا ان کو پنش کب کیا جا سکتا ہے اور کب ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کو شاید کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو ایک چیز وہ جانتے ہیں کہ ہاں ایک خاص بہیویئر کے لیے ہمیں ریوارڈ کیا جائے گا اور ایک خاص طرح کے بہیویئر کے لیے ہمیں کسی وقت بھی پنش کیا جا سکتا ہے چاروں اسکیڈ میں اگر دیکھا جائے تو ویریبل انٹرول کے ریزلٹ سب سے بہتر ظاہر ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ اس میں ٹائم پیریڈ انوالو ہے اور دوسرے سبجیکٹ کو معلوم نہیں کہ اس کو کس وقت ری انفورس کیا جائے گا یا آپ یوں کہہ لیں کہ کس وقت اس کو چیک کیا جا سکتا ہے یا مجھے کس وقت کوئی ٹیسٹ مل جائے گا سرپرائز ٹیسٹ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے consistency is the golden rule follow the pattern of reinforcement regularly and never let the organism feel that his or her or its behaviour is not being and the progress not followed. The most effective schedule, therefore, for the reinforcement is the variable interval schedule. We have been talking about the basics of operant conditioning, and we have said that reinforcement is used for teaching a certain type of behavior, punishment is used for stopping or deterring a certain type of behavior. But then how do all of these things take place together when we are trying to change a person's behavior according to a certain desirable structure or model ہم کسی آرگنیزم کے بہیویئر کو جیسا بنانا چاہتے ہیں ہم کس طرح سے اس کو ایسا بنائیں گے ابھی ہم صرف سمپل اسکول کے بچوں کی بات کر رہے ہیں یا کسی جانور کی بات کریں لیکن آپ مثال کے طور پہ آپ سوچیے آپ ایک مینٹلی ہینڈیکیپڈ بچے کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اور اس کو کچھ بھی کرنا ہی نہیں آتا اور وہ سیلف ریلائنٹ بھی نہیں ہے اس کو اپنا خیال رکھنا بھی نہیں آتا پڑھنے لکھنے کی اس میں بہت ہی کم صلاحیت ہے لیکن آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے اور اس کو کم از کم وہ سب چیزیں سکھانی ہے جو کہ وہ کر سکتا ہے دوسری طرف ایک ایسے بچے کی مثال لیجیے جو کہ ایک میوزیکل انسٹرومنٹ بجانا سیکھتا ہے لیکن ابھی اس کو کچھ بھی کرنا نہیں آتا اور ان دونوں صورتوں میں ہم ری انفورسمنٹ اور آپرینٹ کنڈیشننگ کے ماڈل کو یوز کرنا چاہتے ہیں جب ہم اس طرح کی چیز کر رہے ہوں and when we are trying to sort of create certain desirable behaviour in its overall form then we use the process or procedure of shaping shaping is successive approximation of require desired response that are reinforced until that response is fully learned. In the beginning, each and every success is reinforced with a reward, no matter how small the success. Once the desired response is learned, the reinforcer immediately follows it every time it happens. Once learned the behavior, in many cases, organism may not need reinforcement since many behaviours for example learning to play musical instrument so shaping سے مراد یہ ہے کہ ہم کسی آرگنیزم کو کوئی خاص بہیویئر سکھا رہے ہیں یا سکھانا چاہتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ آرگنیزم خود وہ بہیویئر سیکھنا چاہتا ہے اور ہمارے پاس وہ اس کے لیے مدد کے لیے آیا ہے ایسا کرنے کے لیے شیپنگ استعمال کی جاتی ہے شیپنگ سے مراد وہ عمل ہے جس میں successive approximation of the desire behaviour are rewarded اور reinforced successive successive approximation سے مراد ہے سے مراد ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ اپروکسیمیشن سے مراد ہے کسی چیز کے نزدیک تر ہونا یعنی جو بہیویئر ہم اس کو سکھانا چاہ رہے ہیں اس کی جانب جو ہی بچہ آہستہ آہستہ یا گریجولی بڑھے گا یا جیسے جانور اس کی طرف آہستہ آہستہ جائے گا اور اس کو سیکھنا شروع کرے گا تو ہم ہر چھوٹی سکسیس کے اوپر ہر چھوٹی اچیومنٹ کے اوپر اس کو ریوارڈ کریں گے جیسے کہ ہم نے پہلے کا کوئی بچہ بولنا سیکھتا ہے تو ہم بالکل بچپن سے اس کی زبان کی غلطیاں نہیں نکالتے بلکہ ہم جو لفظ بھی اچھا وہ بولتا ہے یا وہ کوئی آواز ہی پروڈیوس کرتا ہے جو کہ کسی لفظ سے ملتی جلتی ہے تو ہم اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں اور بچے کو انکریج کرتے ہیں شروع میں شیپنگ میں ہر سکسیس کو ری انفورس کیا جاتا ہے ریوارڈ کیا جاتا ہے جس کے بعد آہستہ آہستہ آرگنیزم یا سبجیکٹ یا جس کی بھی ہم بات کر رہے ہیں وہ شخص وہ بہیویئر کافی حد تک سیکھ جاتا ہے اور اب اس کی غلطیوں کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے اور سکسیس زیادہ اس اسٹیج کے اوپر پنشمنٹ بھی استعمال کی جا سکتی ہے because once organism has learn the basic feature of behaviour the essential characteristics behaviour then one does not expect him or her to make any major mistakes اگر کسی بچے نے الفابت سیکھ لیے ہیں اور اس کے بعد اگر کوئی غلطی کرے گا تو اس کے اوپر اس کی سرزنش کی جا سکتی ہے so punishment can be use when we think that once the organism has learned the basic skill اس کے بعد اگلی اسٹیج آتی ہے شروع میں آپ نے صرف ریوارڈ استعمال کیا اور ہر دفعہ ریوارڈ استعمال کیا ایک دفعہ بہیویئر سیکھ لیا گیا تو پنشمنٹ استعمال کی گی اور اس کے بعد ایک مقام آتا ہے جب جو آرگنیزم ہے it is totally competent in the skill ان کو جس بہیویئر کی ہم بات کر رہے تھے وہ اس نے مکمل طور پر سیکھ لیا ہے اور یہ وہ اسٹیج ہے جہاں پر شاید اب اس کو زیادہ تر کیسز میں کسی طرح کی ری انفورسمنٹ کی ضرورت نہ ہو ایک شخص نے جب ایک میوزیکل انسٹرومینٹ بجانا سیکھا پہلی دفعہ وہ غلط صحیح جو بھی نوٹس بجائے اس کے اوپر اس کو شاباش ملی انکریجمنٹ ملی ایک دفعہ اس نے کافی حد تک بجانا سیکھ لیا تو اس اسٹیج کے اوپر اس کو پنش بھی کیا گیا جب اس نے کوئی غلطی کی اور جب اس نے باقاعدگی سے اس ساز کو بجانا سیکھ لیا اور وہ کوئی بھی ٹیون اپنی مرضی کے مطابق یا آپ کی خواہش کے مطابق بجا سکتا ہے تو اب اس کو ہر دفعہ شاباش یا انکریجمنٹ کی ضرورت نہیں ہے because most of such skills are self reinforcing اگر آپ کو گانا آ گیا ہے یا آپ کو کوئی چیز بجانی آ گئی ہے یا آپ کو کوئی خاص اسپورٹ آپ سیکھنا چاہتے تھے اور آپ نے اس میں اسکل حاصل کر لیا آپ ہائی جمپ لگانا چاہتے تھے آپ نے ہائی جمپ لگانے کا طریقہ سیکھ لیا ہے یا آپ نے پول والٹ سیکھ لی ہے اور اب آپ اس میں غلطیاں نہیں کرتے تو ہر دفعہ آپ کو شاید لوگوں کی تالیوں سے اتنی خوشی نہ ہو جتنی اس بات سے کہ ہاں میں نے وہ چیز سیکھ لی ہے اور میں جب چاہوں میں یہ کام کر سکتا ہوں acquisition initially the response that following reinforcement may be slow but at one stage it increase to the maximum and this action extinction if ری If is withheld the response that decrease and finally no response is shown and this is called extinction shaping can best be use for learning alphabets, vocabulary tables or new language for learning to play a a instrument for appropriate classroom behaviour and for the training of mentally handicapped children یہ ہم نے محض کچھ چیزوں کے نام لیے جن کے لیے شیپنگ بہت اچھی طرح اور بہت سکسیزفلی استعمال کی جاتی ہے اس سے مراد یہ نہیں کہ شیپنگ کسی اور جگہ پہ استعمال نہیں کی جا سکتی آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق سچویشن کے مطابق کیس کے مطابق اپنے سبجیکٹ کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں بنیادی تصور یہی ہے کہ جو اس کے مین اسٹیپس ہیں یعنی شروع میں ہر سکسیس کو ریوارڈ کیا جائے جب وہ کچھ سیکھ جائے آرگنیزم جس کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے بعد اس اسٹیج کے اوپر پنشمنٹ استعمال کی جا سکتی ہے اور جب وہ اسکل مکمل طور پہ سیکھ لی جائے تو ری انفورسمنٹ شاید ضروری نہ رہے صرف پریکٹس ضروری رہے گی کہ وہ اسکل ہمیشہ شارپ رہے اچھا رہے اور اس میں کوئی گراؤ نہ آئے بہیویئر ماڈیفکیشن کنڈیشننگ کی ایپلیکیشن بہیویئر ماڈیفکیشن کے سامنے کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے اور کن کن سچویشن میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کی شاید کوئی لمٹ نہیں ہے اس کو تھراپسٹ یا سائیکولوجسٹ یا کوئی ٹیچر یا پیرنٹ اپنی مرضی کے مطابق اور حالات کے مطابق استعمال کر سکتا ہے بنیادی پرنسپلس بنیادی رولس بنیادی ٹیکنیکس وہی ہیں جو کہ آپرینٹ کنڈیشننگ کی ہیں یعنی بہیویئر کے کانسیکوینس امپورٹنٹ ہیں ری انفورسمنٹ امپورٹنٹ ہے ری انفورسمنٹ کم از کم چار طریقے سے دی جا سکتی ہے اور انفیکٹ پانچ طریقے سے کیونکہ ہم اس وقت کنٹینیوس اسکیڈول کی بات نہیں کر رہے اگر ان سب چیزوں کو استعمال کر لیا جائے اور صحیح طریقے سے وائزلی اور بر وقت استعمال کیا جائے تو بہیویئر ماڈیفکیشن کی جا سکتی ہے بہیویئر ماڈیفکیشن جیسے کہ نام سے ظاہر ہے it is the modification of behaviour اور modifying behaviour according to model in mind desirable model behaviour modification a intervention strategy used for modifying behavior in such a manner that the frequency of desired behavior is increased up to the optimal level, and the frequency of undesired behavior is brought down to the minimum or to the extinction level. The intervention is based upon the principles of learning, basically operant conditioning. Steps in behavior modification. Step 1, Identification of goals in terms of target behavior. Step 2, recording the preliminary and background information concerning the behavior in question. Step 3, designing the intervention, issues involved, and deciding its components. Step 4, implementation of the plan program as well as careful monitoring. Step 5, recording the events, progress and problems during the implementation phase. 6. Evaluating the program and making alterations if required. گویا بہیویئر ماڈیفکیشن میں اصول وہی استعمال کیے جا رہے ہیں شیپنگ استعمال کی جا رہی ہے کچھ بنیادی اسٹیپس ہیں ان کو فالو کیا جاتا ہے کم از کم چھ اسٹیپس ہیں لیکن جیسے کہ کوئی بھی سمجھدار شخص سوچ سکتا ہے سب سے پہلے ایک پلان بنایا جاتا ہے اس کے بارے میں اسٹریٹجی سوچی جاتی ہیں کہ کس طرح سے وہ سب کچھ کیا جائے گا اور بالکل ابتدا میں جس آرگنیزم یا جس کیس یا جس شخص کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی پوری بیک گراؤنڈ ہسٹری اور اس کے بیہیویئر کے متعلق جو بھی معلومات اویلیبل ہیں ان سب کو یکجا کیا جاتا ہے ایک طرح کی ریکارڈ کیپنگ کی جاتی ہے بیس لائن انفارمیشن حاصل کر لی جاتی ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ وہ جگہ ہے یہ وہ پوائنٹ ہے یہ وہ بہیویئر ہے جہاں سے ہم نے اس انٹروینشن کا آغاز کیا تھا اس کے بعد جو ٹیکنیک اور اپروچ ہم نے سوچی تھی اور جو طریقہ سوچا تھا اس کو ماڈیفائی کرنے کا یا اس کو ختم کرنے کا اس پر عمل کیا جاتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ عمل کیا جاتا ہے گریجولی چینجز لائے جاتے ہیں اس سارے عرصے کے دوران ریکارڈ کیپنگ کی جاتی ہے اور بہیویئر کو پراپرلی مانیٹر کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے پروگرام کو یا اپنی انٹروینشن کو ہم ایک سے دوسرے وقت میں ایویلویٹ کرتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں اگر اس میں کسی طرح کی تبدیلی کی ضرورت ہو حالات میں تبدیلی کے مطابق تو ہم اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں ابھی ہم بہت سی سچویشن دیکھیں گے جس میں ہم بہیویئر ماڈیفکیشن اور دوسری بہت سی ٹیکنیکس یعنی بنیادی طور پہ آپر کنڈیشننگ کا استعمال دیکھیں گے اور ہمیں یہ احساس ہوگا کس طرح سے نہ چاہتے ہوئے بھی غیر محسوس طریقے سے ہماری زندگی میں آپرینٹ کنڈیشننگ کے پرنسپلس استعمال ہو رہے ہوتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم uh, کنڈیشننگ کے پرنسپلس کی روزمرہ کی زندگی میں اپلیکیشن کو دیکھیں کم از کم دو اور اپروچز یا دو اور انٹروینشن کی بات یہاں کرنا مناسب ہوگا جو کہ اکثر ایسی تھراپیز میں استعمال ہوتی ہیں جن کی بنیاد آپرینٹ کنڈیشننگ یا لرننگ کے پرنسپلس پر رکھی گئی ہوتی ہے یہ دو چیزیں ہیں token economy or contingency contracting. Token economy or token system. The person is rewarded with some form of a token every time a desired behavior is exhibited. The token can be in the form of play money, a game token, or a chip representing money. It can be the silver or gold stars earned by the child. Parents can give different colored paper tokens for good behavior. Specific number of tokens they can be exchange for something desirable یعنی بچے کے ساتھ ہم ایک طرح کا بینکنگ سسٹم اسٹارٹ کر رہے ہیں اس کو ہر ڈیزائربل بہیویئر کے لیے ہر سکسیس کے لیے ایک ٹوکن دیا جاتا ہے یہ ٹوکن کسی بھی گیم کے ٹوکن کی صورت میں ہو سکتا ہے جس کو وہ اکٹھا کر سکتا ہے اگر پیرنٹس ہیں تو وہ اپنے ٹوکنس خود بنا سکتے ہیں آپ ریڈ کلر کا ٹوکن اور بلو کلر کا ٹوکن اور یلو ٹوکن بنا لیں کہ اگر تم نے ایک گھنٹے میں کام ختم کر لیا تو ریڈ ٹوکن ملے گا اور اگر آپ نے ڈیڑھ گھنٹے میں اپنا کام ختم کیا تو ایک بلو ٹوکن ملے گا اور اگر آپ نے اس سے بھی دیر لگائی تو یلو ٹوکن اگر دو گھنٹے سے زیادہ ٹائم لگایا تو کوئی ٹوکن نہیں ملے گا ایک مہینہ اس کو کہا جا سکتا ہے ایک مہینہ یا ایک ہفتہ ایک ٹائم فکس کر لیا جاتا ہے جس دوران وہ شخص یا وہ بچہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اپنے ٹوکنس کو اکٹھا کرتا جاتا ہے ایک خاص پیریڈ تک وہ ٹوکنس اکٹھے کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ ٹوکنس ایکسچینج کر کے اپنی پسند کی کوئی چیز حاصل کر لے یہ ٹوکنس ایک طرح سے پیسوں کا سا کام ادا کرتے ہیں لیکن ان کو وہ جمع کرتا ہے اور اکٹھا کر کے اپنی کوئی پسندیدہ چیز حاصل کر لیتا ہے یہاں آپ جیسے کہ ہم نے کہا پیسوں کا سا کام کرتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ پیسے ہوں مثلاً پیرنٹس نے اگر اس کو کارڈ کے ٹوکن دینے شروع کیا تو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ اگر ایک مہینے کے بعد تمہارے پاس دس ریڈ ٹوکنز ہوئے تو تمہیں دوستوں کے ساتھ باہر کھانا کھانے کی اجازت دی جا سکتی ہے یا تمہارے پاس اگر پندرہ نیلے ٹوکن آ گئے تو تمہیں دو گھنٹے ٹی وی کے اوپر اس کو دیکھنے کی اجازت دی جا سکتی ہے یا اگر تمہارے پاس بیس یلو ٹوکنز ہوئے تو تمہیں انٹرنیٹ پر رات بھر کام کرنے کی اجازت ہو سکتی ہے وانس اے ویک ایک طرح کی کانٹریکٹنگ ہے لیکن ایک اس سے بھی دلچسپ طریقہ جو استعمال کیا جاتا ہے اور بہت سی صورتوں میں بہت سکسیزفل ثابت ہوتا ہے وہ ہے کنٹینجنسی کانٹریکٹس یا contingency contracting contingency contracting written contract is held between the and the therapist specifying all goal behaviour as well as consequence parents and teachers can also use it The contract is followed strictly, no matter if the consequences of behavior are negative, and the client may in fact dislike them. The purpose is to promote target behavior. For example, if an overeater fails to refrain from confectionery throughout the week, he will have to send a donation check for drinks in a marathon. The checks are prepared at the beginning of the program. Programme کے آغاز میں تھراپسٹ اور کلائنٹ کے درمیان میں ایک کانٹریکٹ طے پاتا ہے ایک طرح کا معاہدہ طے پاتا ہے جس میں یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ یہ ایک بہیویئر ہے جو ہمیں حاصل کرنا ہے اور اس میں ہم کامیابی اچیو کرنا چاہتے ہیں اور یہ وہ بہیویئر ہیں جن کو ہم ناپسندیدہ سمجھتے ہیں ان کو ہم نے ختم کرنا ہے اگر سبجیکٹ یا کلائنٹ پسندیدہ بہیویئر شو کرے گا تو اس کو اس اس طرح سے ریوارڈ کیا جائے گا اگر وہ ناپسندیدہ بہیویئر شو کرے گا تو اس کو اس اس طرح سے پنش کیا جائے گا جیسے کہ ہم نے ایک اوور ایٹنگ شخص کی بات کی ایسا شخص جس کو اپنا وزن کم کرنا ہے لیکن وہ اپنی خوراک کی عادت پر اور اس کی اماؤنٹ پر کنٹرول نہیں پا سکتا ایک طرح کا کانٹریکٹ ان دونوں کے درمیان یعنی تھراپسٹ اور کلائنٹ کے درمیان میں طے پا جاتا ہے مقصد یہ ہے کہ ہم اگلے ایک مہینے میں دس پاؤنڈ وزن کم کرنا چاہتے ہیں ایک مہینے میں دس پاؤنڈ وزن کم کرنے کا مطلب ہے ہر ہفتے میں ڈھائی پاؤنڈ پروگرام کے شروع میں جب کانٹریکٹ ٹیپ آتا ہے تو کلائنٹ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ مثال کے طور پہ دو دو ہزار کے آپ چار چیکس لکھ کے دے دیں وہ چیکس وہیں پڑے رہیں گے پہلے ہفتے میں جب آپ ہمارے پاس آئیں گے اور اگر آپ نے ڈھائی پاؤنڈ وزن کم کر لیا ان تمام ہدایات پر عمل کرتے ہوئے جو کہ آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو بتائی ہیں تو پہلا دو ہزار کا چیک آپ کو واپس مل جائے گا آپ کے دس ہزار میں سے دو ہزار آپ کو واپس مل گئے اس کے بجائے جو کہ ایک پسندیدہ بہیویئر تھا اس کے بجائے اگر آپ ایک ناپسندیدہ عمل کرتے ہیں آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ بیکری اور کنفیکشری کی پروڈکٹس استعمال نہیں کریں گے اور میٹھا استعمال نہیں کریں گے اور روزانہ ایکسرسائز کریں گے تو آپ کا ڈھائی پاؤنڈ وزن کم ہوگا لیکن آپ نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کیا اور وہ سب چیزیں کھائیں جو آپ کو نہیں کھانی تھی اور جب آپ ایک ہفتے کے بعد واپس آئے تو آپ کا وزن اتنے کا اتنا تھا اس اس میں میں میں کوئی کمی نہیں بعض صورتوں شاید اضافہ ہو گیا ہو اس اس ہفتے کا دو ہزار کا ایک چیک کسی ایسی جگہ کو ڈونیشن کے لیے بھیج دیا جائے گا جو کہ پہلے سے طے شدہ تھی اور جو کہ در حقیقت اس کلائنٹ کی کوئی پسندیدہ جگہ یا اس کے پیسوں کا پسندیدہ استعمال نہیں ہے سو so, اس کانٹریکٹ کے مطابق ذہن میں یہ تصور پیدا کر دیا جاتا ہے کہ میرے دس ہزار یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں اگر مجھے یہ دس ہزار بچانے ہیں تو مجھے ہر ہفتے ڈھائی پاؤنڈ وزن کم کرنا ہے اس طرح کی کانٹریکٹنگ اکثر پیرنٹس بھی اپنے بچوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں وہ شاید انہیں یہ محسوس نہ ہو اور شاید ان کے علم میں بھی نہ ہو کہ وہ کنٹینجنسی کانٹریکٹنگ کا استعمال کر رہے ہیں بہرحال یہ ٹیکنیک اسکول کے بچوں کے ساتھ یا گھر میں والدین اپنے بچوں کے ساتھ بہت کامیابی سے استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ ٹیکنیکس کن لوگوں کے ساتھ زیادہ اچھی طرح سے استعمال کی جا سکتی ہے اور کن کے ساتھ شاید ان کو استعمال کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہو دا مینٹلی ہینڈیکیپڈ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کنڈیشنگ صرف مینٹلی ہینڈیکیپس کے لیے یا صرف بچوں کے لیے اور جانوروں کے لیے ایک اچھا طریقہ کار ہے لرننگ کے لیے اور بھی بہت سی سچویشن میں اور بہت سے لوگوں میں بہت سے کیسز میں اس کو بہت اچھی طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ روزمرہ کی زندگی میں اور ایک کلینکل سائیکولوجسٹ um, کے کلینک میں ہم کس طرح سے آپرنٹ کنڈیشننگ پر بیس کردہ ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہیں application of operant conditioning in real life situation child rearing classroom management teaching of skills, animal taming, advertising, psychological intervention, and psychotherapy, including behavior modification, assertiveness training, token economy. Child rearing. If you make rules, stick to them. If you cannot stick to them, then don't make rules. Provide immediate reinforcement as promised. Consider no reinforcement with positive or negative reinforcement and punishment. یعنی بچوں کی تربیت میں آپ اس کو بہت اچھی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں یاد رکھنے کی بات یہ کہ جس ری انفورسمنٹ کا جس پنشمنٹ کا جس ریوارڈ کا وعدہ کیا تھا اس کو امیڈیٹلی اور فوری طور پر دیا جائے اگر آپ ایسا نہیں کریں تو شروع میں اس کا اعلان ہی نہ کریں اور نہ ہی اس کا وعدہ کریں classroom management in different situation positive negative reinforcement punishment and reinforcement works. The same rules apply as in child rearing. Significant results are found in case of discipline, memorization of tables, vocabulary and new skills. Shaping procedures are of special help. In organizational behavior, if we think about fixed wages after a fixed period or variable wages depending upon performance, we can see the application of principles of operant conditioning جب ہم فکس پیریڈ کے بعد فکس ویجز یا فکس تنخواہ دیتے ہیں تو لوگوں کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہوتی کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کام کریں گے یا نہیں کریں گے اتنے ہی پیسے ان کو ملیں گے اور مل جائیں گے لیکن اگر ان کی پرفارمنس کو کنڈیشن کر دیا جائے کہ کسی وقت جب اچھی پرفارمنس ہوگی تو زیادہ پیسے بھی مل سکتے ہیں اور جب بری ہوگی پیسے کٹ بھی سکتے ہیں تو اس وقت شاید لوگ بہتر پرفارم کریں In psychotherapy and care for special needs and health psychology, more effective when combined with cognitive approach. In case of children with special needs, token economy has been very successful. In quitting smoking or alcohol, contingency contracting has been found to be successful. In weight reduction program, contingency contracting is very successful in terms of compliance with medical advice, reward is also very successful as well as contingency contracting. Now think for a while, how do many youngsters start taking drugs? It is because of reinforcement in the form of free offers or in the form of subsequent positive effect or in the form of peer acceptance. یعنی نوجوانوں میں منشیات کے استعمال کی عادت میں بھی پازیٹو ری انفورسمنٹ کا بڑا ہاتھ ہے اور یہی وجہ ہے کہ منشیات فروش اکثر شروع میں بچوں کو مفت میں منشیات فراہم کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک طرح کی ریوارڈ بن جاتی ہے ان کے لیے اور آہستہ آہستہ پھر وہ اس پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو وہ اس کے عادی بن جاتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم نے آپرینٹ کنڈیشننگ کی بات کی اور اس کی مختلف اپلیکیشن کو دیکھا اور اس کے بنیادی پروسیجر کو ڈسکس کیا یہاں پہ شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ کیا سب کچھ جو ہم جانتے ہیں یا سب کچھ جو ہم نے سیکھا ہے محض ایک میکینکل عمل تھا یا کلاسیکل کنڈیشننگ تھی یا آپرینٹ کنڈیشننگ تھی یا اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری لرننگ میں اہمیت رکھتی ہیں اور ہماری لرننگ ان کی بنیاد پر جنم لیتی ہے اگلے لیکچر میں ہم کچھ ایسی ہی بات کریں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ